بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہے ہمارا تینتیسواں لیکچر اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے سی شارپ پہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور آج ہم اپنی اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ سی شارپ جو پروگرامنگ لینگویج ہے اس میں کیا فیچرز ہیں اور وہ کس طریقے سے سی پلس پلس اور جاوا جو اس سے بہت ملتی جلتی لینگویجز ہیں ان سے کس طریقے سے ملتی ہے اور کون کون سی چیزیں ان میں مختلف ہیں پچھلے لیکچرز میں جو خاص بات جو آپ کو یاد ہوگی اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے سی شارپ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ پوائنٹرز کا کانسیپٹ سی شارپ جو ہے وہ واپس لے کے آیا جو جاوا میں نکال دیا گیا تھا سی پلس پلس میں پوائنٹر کا کانسیپٹ تھا اور جاوا میں نکال دیا گیا تھا جو سی شارپ کا جو پوائنٹرس کا جو مین میکانزم ہے وہ سی پلس پلس سے ملتا ہے لیکن بہرحال بہت ریسٹرکٹیڈ ہے اٹ از ناٹ کہ آپ جس طریقے سے سی پلس پلس میں ہر چیز کا پوائنٹر لے کے اور آپ اس سے اس کا میمری ایڈریس لے کے آپ اس پہ آپریشن کر سکتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں کیا جا سکتا جو چیز مختلف ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پوائنٹر یوز کرنا ہے تو سی شارپ یہ ریکوائر کرتی ہے کہ آپ اس ایریا کو ان سیف ایریا ڈکلیئر کریں جس ایریا میں پوائنٹر کا استعمال ہو رہا ہے تاکہ یہ چیز پڑھنے والے کو فوراً پتہ لگ جائے کہ یہ جگہ ایسی ہے جہاں پر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے پوائنٹر کی وجہ سے کوئی پرابلم ہو سکتا ہے تو ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایفرٹ ہے کانشیس eh, ایفرٹ ہے اس ایریا کو ریسٹرکٹ کرنے کی کہ اس سے اس کے اندر اندر آپ پوائنٹر کو یوز کر رہے ہیں دوسری جو امپورٹنٹ چیز eh, یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سی شارپ میں آپ پوائنٹر کسی بھی چیز کا نہیں بنا سکتے پوائنٹر صرف خاص eh, چیزوں کا بن سکتا ہے اور وہ خاص چیزیں کون سی ہیں کہ آپ کے پاس جو ویلیو ٹائپ کے ویریبل ہوں صرف ان کا پوائنٹر بن سکتا ہے ویلیو ٹائپ کے ویریبلس کون سے ہو سکتے ہیں جو آپ کے جو پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپس ہیں جس طرح int float char and so and so forth یا آپ کے اسٹرکٹ جو آپ کے ریفرنس ٹائپ کے ویریبلس ہیں یعنی کہ جو آپ کے کلاس کے انسٹنس بنتے ہیں جو آبجیکٹس بنتے ہیں ان کا آپ پوائنٹر نہیں لے سکتے صرف ویلیو ٹائپ کے ویریبلس کا پوائنٹر لیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ پوائنٹر سے کام کیا جا سکتا ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو یاد رہنی چاہیے اور یہ آگے چل کے بھی ہم اس کو ذرا دیکھیں گے کہ اس سے کیا چیز ہو سکتی ہے اور کس طریقے سے یہ مختلف ہے کچھ جگہوں پہ تو یہ تو پہلی بات تھی دوسری بات جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے سی شارپ کے کانٹیکسٹ میں وہ یہ ہے کہ سی شارپ میں مینجڈ اینڈ ان مینجڈ کا کانسیپٹ ہے یہ سب سے بڑا ڈفرینس ہے سی شارپ اور سی پلس پلس میں جو جاوا جو ہے Java is totally managed C sharp اس میں زیادہ تر جو حصہ ہے وہ مینجڈ ہے اور کچھ حصہ وہ ان مینجڈ ہے اور وہ ان مینجڈ والا حصہ وہی ہے جہاں پر آپ پوائنٹر آپ یوز کر رہے ہیں جو مینجڈ والا حصہ ہے وہ وہ ایریا ہے جہاں پر گاربیج کلیکشن آٹومیٹکلی جو ہے وہ آبجیکٹس کو uh, جب uh, آپ ختم کر دیتے ہیں استعمال ان کا کسی آبجیکٹ کا اس سے جتنے بھی ریفرنسز ہیں اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ گاربیج کلیکشن کا جو میکانزم ہے جو انجن جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اس ایریے کو ریکلیم کر لیتا ہے اور واپس ہیپ میں ڈال دیتا ہے اور اس سے آپ کے آبجیکٹس جو ہیں وہ ریلوکیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یاد رکھنے کا اور سمجھنے کا C sharp C plus plus کی نسبت زیادہ اسٹرانگلی ٹائپڈ لینگویج ہے اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اس کی بیسک ڈیٹا ٹائپس ہیں جو سب سے پہلے جو ڈیٹا ٹائپ آج جس سے ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے وہ ہے Boolean data type Boolean data type جو ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے جاوا میں بولین ہے یعنی کہ اس کو انٹیجر میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا جو ہمارا بولین ایکسپریشن ہے جو لاجیکل ایکسپریشن ہے اس کی ویلیو ٹرو یا فالس آئے گی اور جہاں پر لاجیکل ایکسپریشن ہے جہاں پر بولین ایکسپریشن ہے آپ کا وہاں پر ارتھمیٹک ایکسپریشن نہیں چل سکے گا جس طریقے سے سی پلس پلس یا سی میں چل جاتا تھا سو so یہ کانسیپٹ یہاں پر جاوا سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے بلکہ ایگزیکٹلی exactly وہی ہے جو جاوا میں ہے تو اس طرح سے کیا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سی غلطیاں جو سی پلس پلس میں ہو سکتی ہیں جب آپ پروگرام لکھتے ہیں وہ یہاں پر وہ غلطی نہیں ہوتی جو آپ غلطی سے سینٹیکس جو آپ کا کمپائلر جو ہے اس غلطی کو نہیں پکڑتا تو یہاں پر وہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی بیکاز آپ ریتھمیٹک ایکسپریشنس کو لاجیکل ایکسپریشنس کی جگہ پہ نہیں یوز کر سکتے یہ کیسے ہے ذرا اس کو تھوڑا سا ایک نظر دیکھتے ہیں if you have an expression relational or it could be a logical or back in this particular case what will happen is value of Y will be assigned value is not zero then this expression is true اینڈیٹمنٹ zero then that value so zero and will be zero and case it will be false so یہاں پر یہ اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ سی یا سی پلس پلس میں جب ہم پروگرام لکھتے ہیں تو غلطی سے دو ایکول ایکول لگانے کے بجائے صرف ایک لگایا جا سکتا ہے اور یہ غلطی ہے ان انٹینشنل ایسا ہو جاتا ہے اکثر لیکن کمپائلر جو ہے اس قسم کی ایرر کو کیچ نہیں کرتا اور یہ errors they are very very hard to ڈی تو جاوا اینڈ سی شارپ میں ان ایررز کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ ارتھمیٹک ایکسپریشن جو ہیں وہ بولین ایکسپریشن کی جگہ پہ نہیں آ سکتے تو یہ ایک امپورٹنٹ چینج ہے سی شارپ میں سی پلس پلس سے لیکن یہ انہیریٹ کی ہے جاوا سے ہی سی شارپ میں اور جاوا میں بھی جو سی پلس پلس سے ایک اور جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایکسپریشنس جو ہیں ارتھمیٹک ایکسپریشنز یا وٹ ایور اس میں جو آپرینٹس جو ہوتے ہیں سی شارپ اینڈ جوا میں they are strictly from left to right تمام آپرینٹس لیفٹ سے رائٹ right پہ ایویلیویٹ ہوتے ہیں اور وہ ایکسپریشن اس طریقے سے ایویلیویٹ ہوتا ہے شاید آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ سی پلس پلس اور سی میں اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے آپ کے مختلف آپریٹرز جو ہیں ان کی ایسوسیٹیوٹی جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے آف کورس کہ آپ نے لیفٹ سے رائٹ right کرنا ہے یا رائٹ right سے لیفٹ کرنا ہے بعض کا یہ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے کچھ ایسے آپریٹرس جن پہ وہ آپ پہلے آپ دائیں طرف سے آپ ایویلیویٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ بائیں طرف سے ایویلیویٹ کر لیں تو کوئی اس پہ فرق نہیں پڑتا تو اس طرح کے کیسز میں جو C and C plus plus جو ہے وہ میوٹ ہے یعنی کہ وہ خاموش ہے and it has been left to the compiler writer کہ وہ جس طریقے سے بہتر سمجھے اس کو امپلیمنٹ کر لیں بعض اوقات آپٹیمائزیشن کے لیے جو کمپائلر جو ہے وہ کوڈ اس طریقے سے جنریٹ کرتا ہے کہ instead of evaluating the expression from left to right جو کسی آپریٹر کے اگر دو آپرینٹس ہیں ایک لیفٹ پہ اور ایک رائٹ right پہ تو وہ پہلے آپ کا رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپریٹر آپرینٹ جو ہے اس کو ایویلیٹ کر سکتے ہیں اور پھر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپرینٹ ہے اس کو ایویلیٹ کر کے اس کے بعد اس آپریٹر کو ان دونوں پہ اپلائی کر کے پھر جواب اس سے نکل سکتا ہے سوال یہ ہے کہ کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اگر میں کہوں اے پلس بی اور اے اور بی میرے دو آپرینٹس ہیں تو چاہے میں اے کو پہلے ایویلیویٹ کر لوں یا میں بی کو پہلے ایویلیویٹ کر لوں الٹیمیٹلی تو میں ان دونوں کو ایڈ ہی کر رہا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے انفارچونیٹلی uh, ہمارے پاس ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائڈ افیکٹس جب کسی uh, کے نتیجے میں کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہوں تو ان کیسز میں اس طرح کے ایکسپریشنس میں بہت فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ لیفٹ سے رائٹ اسے ایویلیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ اور جواب آئے گا اگر رائٹ right سے لیفٹ آپ ایویلیوٹ کر رہے ہیں تو آپ کا جواب چینج ہو سکتا ہے کس طریقے سے میں آپ کو سلائڈ کی مدد سے سمجھانے کی مدد کرتا ہوں here is this simple example we have A is equal to five and then we have X is equal to A plus plus plus minus minus A and this is the statement نا can you guess or can you tell me when this statement is executed what will be value of X اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیے یہ ایکسپریشن ایسا ایکسپریشن ہے جس میں سائڈ افیکٹس ہیں سائڈ افیکٹس کیا ہیں کہ نہ صرف یہ اسٹیٹمنٹ ایکس کی ویلیو چینج کر رہی ہے بلکہ اس میں جو دونوں آپ کے آپرینٹس ہیں یعنی کہ جو پلس بائنڈری آپریٹر جو ہے اس کی لیفٹ سائڈ پہ ایک آپرینٹ ہے اور وہ اگر آپ اس کو دیکھیں وہ ہے اے پلس پلس اور رائٹ right سائڈ پہ ایک آپرینٹ ہے وچ از مائنس مائنس اے یہ دونوں آپرینٹس جو ہیں یہ سائڈ افیکٹس پروڈیوس کر رہے ہیں کیونکہ ان میں جو ویریبل استعمال ہو رہا ہے these operands these left hand side and right hand side they are changing the value of their variable so have side effects here so یہ سائڈ افیکٹ ہے کہ نہ صرف وہ ایکس کی ویلیو چینج کر رہے ہیں بلکہ جو ویریبلس دوسرے جو اس میں انوالوڈ ہیں ان کی ویلیو بھی چینج کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کا کیس ہو سکتا ہے کہ جہاں پر آپ پاس بائی ریفرنس کر رہے ہوں یا آپ کوئی گلوبل ویریبلس کو یوز کر رہے ہوں تو اس طرح کے کیسز میں یہ آپ کو سائڈ افیکٹس دیکھنے کو مل سکتے ہیں بہرحال اب یہ کیونکہ سائڈ افیکٹ ہے تو اگر ہم اس کو لیفٹ سے رائٹ right پہ اس ایکسپریشن کو ایویلیویٹ کریں گے تو کیا ہوگا کہ اے کی ویلو شروع میں پانچ تھی so the left hand side of this plus is evaluated first so we have a plus plus so we get the value of a to be ایل two five that value is used in this expression and once we get that value the value of a is two six incremented by one two six so we have five plus now we come to the right hand side of this plus minus minus when we come to this point فری ڈیکٹ so that six decrement by one so we get five back so we've five plus five and the answer will the value of a the statement will be five because five now let's try to understand this we evaluate these operate plus so in درٹیکلپن has the value of a was five toward with you did minus minus a, that means a was decremented and then its value was used. So the value of a is 4. So we have the uh, value 4 on the right hand side of this plus operator. Then we go to the left side of the plus operator. At that time the value of a is 4, so we get that value, and after using that value the value of a is incremented. So we have 4 plus 4, value of اےڈ from four to five so the value resultant were two right اور یہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک بڑی معصوم سی یہ ایک چیز ہے جو بظاہر دیکھنے میں کوئی اتنا اس میں فرق نظر نہیں آتا لیکن ایسی جگہ پہ ایسی آپ کے پاس جو ایکسپریشنس ہیں جہاں پر آپ کے سائڈ افیکٹس ہیں ان جگہوں پہ یہ بہت پرابلمس کریٹ کر دیتا ہے تو سی میں اور سی پلس پلس میں one of the reasons that that code was not portable was کہ جو لینگویج کی ڈیفینیشن تھی دیٹ ڈڈ ناٹ ڈکٹیٹ کہ یہ آپ لیفٹ سے رائٹ right چلنا ہے یا سے رائٹ right سے لیفٹ چلنا ہے تو مختلف کمپائلرز جو ہیں وہ مختلف سچویشنز میں وہ اس طریقے سے ہو سکتا تھا کہ ایک کمپائلر نے یہی کوڈ جو ہے ایکسپریشنس کی ایویلیویشن کرتے وقت لیفٹ سے رائٹ right آپرینٹس کو ایویلیویٹ کیا اور دوسرے کمپائلر نے رائٹ سے لیفٹ ایویلیویٹ کیا کیونکہ بظاہر یہ دیکھتے ہوئے کہ اگر آپ اے پلس بی کر رہے ہیں اور جس میں کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے تو چاہے آپ لیفٹ سے رائٹ right کریں یا آپ رائٹ right سے لیفٹ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ لینگویج میں ایک امیشن تھی اور اس کی وجہ سے جو کمپائلرز جو کوڈ جنریٹ کر رہے تھے دیٹ کوڈ یہ ممکن تھا بلکہ ایسا ہوا کہ مختلف جو کمپائلرز نے جو کوڈ جنریٹ کیا اس میں ریزلٹس مختلف آئے so this is a well documented thing اگر آپ لٹریچر کو دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ لگے گا تو لینگویج ڈیزائن اس پوائنٹ آف ویو سے سی پلس پلس کا یا ٹو اسٹارٹ وتھ سی کا جو اچھا نہیں تھا اس میں اس طرح کے پرابلم ہونے کے چانسز تھے اور پرابلم ہوئے تو C sharp and actually Java نے آلسو اس چیز کو ریسٹرکٹ کیا کہ آپ کی آپرینٹس کی evaluation will be from left to right no matter what تو آپ کا کوئی کمپائلر جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ ایویلیوشن نہیں کرے گا اگر وہ eh, کوئی اس طرح کی چیز ہے تو اس میں یہ ہوگا یہ کہ from one compiler to the other you will always get the same results and your code will be more portable جو ایک مشین پہ کوڈ چل رہا ہے اگر وہ پورٹیبلٹی کا اس طرح کا ایشو ہے تو آپ کو جو آپ ظاہر ہے کہ غلط آنے شروع ہو گئے تو دوسری مشین پہ یہ کوڈ نہیں چلے گا یہاں پر میں یہ تذکرہ بھی کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی اس طرح کا کوڈ لکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ایسے ایکسپریشنس لکھنے جن میں سائڈ افیکٹس ہوں وہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے اس میں غلطی کرنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں لیکن یہ ایک ضمنی بات تھی بہرحال اس سلسلے میں لینگویج نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ آپ غلطی نہیں کریں گے آپ کو ہمیشہ ایک ہی جواب ملے گا تو یہ ایک ڈیزائن میں بہتری آئی ہے اس طریقے سے اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ سی شارپ میں جو مختلف اسٹیٹمنٹس جو ہمارے پاس ہیں وہ کس طرح کی ہیں اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ تو آف کورس uh, ویسے ہی ہے جیسے جاوا میں ہے یا سی پلس پلس میں ہے کوئی خاص فرق نہیں ہے ایس کے کہ جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ آپرینٹس uh, کی evaluation is from left to right strictly from left to right اس میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ رائٹ ٹو لیفٹ کر سکیں لیکن اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کون سی اسٹیٹمنٹس اویلیبل ہیں آئیے ذرا ایک نظر انہیں دیکھتے ہیں C sharp a number of common loop statements very and syntax that have in C plus plus of while and do while is that in C# we have to have Boolean expressions in the condition, and we cannot take arithmetic expressions as the condition as we could in C++. The rest is very, very similar. The one statement that is different or new is the for each statement. For each statement is what? Syntax of for each statement is we have for each variable 1 to and then we have the set of statement the for each loop iterate through the ویلوڈیمس we for each loop runs the given variable one is سیٹرن value exposed by the object named by ویریبلپل we have this value of b of course we can use the value of b in a loop here so this statement is very very similar to Ada for statement for each statement جو ہے یہ ایک لوپ ہے جو ہمارے پاس سی پلس پلس میں اویلیبل نہیں تھی سی پلس پلس میں جو ہمارے پاس جو فور لوپ ہے وہ in fact that is kind of a while loop because اس میں جو ٹیسٹ جو ہے وہ uh, اس کی کنڈیشن چینج ہو سکتی ہے وہ ٹیسٹ uh, جو ہے وہ ہمیں پہلے ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی بار یہ لوپ چلے گی یا اس نے کس چیز کے اوپر یہ اٹریٹ کرنا ہے جو فور لوپ جو ایڈا کی فور لوپ جو ہم نے دیکھی تھی وہ کیا تھی کہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو آبجیکٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس جو اسپیس جو اویلیبل ہے یا سیٹ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اس کے سیٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کے اوپر اس نے اٹریٹ کرنا ہے اور ہر ایلیمنٹ کو you will just take one element at a time do something with that element and move on to the next one so you provide it with کہ یہ اس نے اتنی بار چلنا ہے یا اس سیٹ کے اوپر اس نے آپریٹ کرنا ہے سوینس او فوت تو یہاں پر بھی یہ ایک طریقے سے وہی قسم کا سینٹیکس ہے بہت ملتا جلتا سینٹیکس ہے دی اونلی تھنگ از کہ یہاں پر ایسی کوئی چیز جو ایک انٹرفیس uh, ہے جو میں آگے چل کے ذکر کروں گا انٹرفیسز کیا ہوتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی اسی طرح سے ملتی جلتی چیز ہے جس طریقے سے جاوا کے انٹرفیسز تھے تو ایک آئی انوموریبل ٹائپ کا انٹرفیس ہے which is defined by the language C sharp اور اس پہ سسٹم کا حصہ ہے لینگویج کا حصہ نہیں ہے سی شارپ کے سسٹم کا حصہ ہے تو یہ اس طرح کا جو بھی اگر آپ کا کوئی آبجیکٹ ٹائپ ہوگا وہ اس جس نے یہ انٹرفیس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے اور ایرے جو ہے وہ اس کی ایک قسم ہے انومریبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ایلیمنٹس کے اوپر آپ اس کو انومریٹ کریں تو کوئی بھی کلیکشن جو ہوگی وہ اس سے ملتی جلتی چیز ہوگی تو یہاں پر آپ اس کو کوئی کلیکشن دے سکتے ہیں اور اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ایلیمنٹس پہ انومریٹ کرو اور take one element at a time and then do something with that element and then move on to next element so یہ ایک uh, نئی چیز ہے جو سی پلس پلس میں نہیں تھی سی پلس پلس میں uh, جو ہمارے پاس سوئچ کی اسٹیٹمنٹ تھی اس میں اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ کو بریک کی اسٹیٹمنٹ یوز کرنی پڑتی تھی اور اگر آپ بریک غلطی سے یوز کرنا بھول جائیں تو پھر اس میں پرابلم ہو سکتے تھے جو سی شارپ جو ہے اس نے سوئچ اسٹیٹمنٹ کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے اور اس میں زیادہ بہتر سینٹیکس دیا ہے اور زیادہ پاورفل بھی ہے as compare to C plus plus switch statement syntax بہت حد تک ملتا جلتا ہے لیکن دیر آر سرٹن ڈفرینسز وہ کیا ہیں آئیے اب سوئچ اسٹیٹمنٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں سی شارپ میں the switch statement has the syntax we have switch and we have the expression just like we ہر it in C plus plus then we have case and we have constant expression colon and then we have statements And then we have jump statement. So we can have any number of such cases where we have case and constant expression followed by a set of statements and a jump statement. And then we have the default case. So we have default colon statements jump statement. So in this case also we have the jump statement. Now what is this jump statement? First of all, this expression is an integral or string expression. So this is slightly different from our C plus plus where was an انٹرلشنٹکشن value that you could use you in C sharp statement this ایکسپریشنگ also how will that be used Another very important thing about switch statement is that the control does not fall through. What does that mean? It means that jump statement is required for each block, even in the default block. So what kind of jump statement are we talking about? I'll show you that in a minute, but let's just uh, assume the break statement. Break statement is a jump statement. So C# requires you to write jump statement which could be a break or control jump statement like plus the compiler will give you an error message and this jump statement is part of the default case also So you cannot even finish the default case and then go out of the switch without this jump statement. This is an important thing. The only exception to this jump statement is that when we do not have any statement for a particular case. So we simply have case something colon, one expression colon, and then there is no statement, nothing that we do, and then we have case, then second expression colon, and so on and so forth. So in that case, when you are stacking case labels, in that case fall through is allowed and you are not required to have any jump statement. Here are some examples of this. This is the first example. We have the switch A. So A, let's assume that this A is an integral value. So when case 2, we do something console.write line A is greater than 1 and we say go to case 1. So this is the jump statement in this particular case what will happen control go to case one so this is double label that is used jump statement نا we have case one so break statement break statement is also kind of a jump statement and it kicks out of that and in the default case we say A is not set, uh, whatever. And in this case, we again have this jump statement, which is break statement, and the control will go out of this switch. So this is important to note, that we can have goto statement and break statement. And in fact, this is probably the best use of goto, uh, where you should use goto. You should not use goto anywhere else, because that can cause problems. This is the only place that is, you should use goto within that switch statement, and you should not try to use it anywhere else unless there are compelling reasons, and let's not talk about those compelling reasons. Let's just, for the time being, assume that there would be no compelling reasons. So there should not be any goto statement, but this is a legitimate use of goto statement. Here is another example. In this case, we have the expression which is string. So we have this and the expression where is a string now this particular نا ریٹن ایز اندر jump statement control out of this switch and it out of this function also case span, we have some for loop here and we do something, and then we have case jump and case unwind. And since we do not have any statement in case jump, that means now we are stacking up labels, that is, in either we have jump or unwind. In both cases we will have this throw new exception statement. If we come to this jump, jump so we've seen four different jumps are case one is go to statement the other one is return third one is break and the fourth one is throwing an exception. And in the default case, we have break statement. So note one thing here, that uh, by including the string as one of the constant expressions, you could use more meaningful names in your case labels. And this is a very useful thing. You would need things like that. We often need things like that, but uh, since we did not have that mechanism in C++, we could not do much about it. But in this particular case we could use more readable and then maintainable یہ جو سوئچ اسٹیٹمنٹ جو ہم نے دیکھی ہے اس میں یہ سی پلس پلس سے بہت ملتی جلتی سوئچ اسٹیٹمنٹ ہے لیکن جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ control does not fall through to the next case اور اس میں ایکسپلسٹ یہ ریکوائرمنٹ دے دی گئی ہے کہ آپ کی وہاں پر جمپ اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تو اس سے غلطی کرنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں when you state things explicitly تو ظاہر ہے کہ پھر کوئی اگر آپ بھول گئے کوئی چیز غلطی سے تو پھر وہ پرابلم اس میں نہیں ہے تو یہ ایک اس میں امپورٹنٹ چیز ہے جو اضافہ کیا گیا ہے اور جس سے اس کو بہتر بنایا گیا ہے جو دوسری جو امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایکسپریشن جو ہے اس میں اسٹرنگس بھی آ سکتے ہیں اور اسٹرنگس ایکسپریشن میں آنے کے بعد اٹ از پاسبل ناؤ کہ آپ وہ لیبلس جو ہیں یا وہ جو کانسٹنٹ جو ہیں وہ آپ زیادہ میننگ فل آپ اس کو دے سکتے ہیں آپ کو اگر یاد ہوگا کہ اگر لیٹ eh, سے کہ ہم نے مینیو بٹنز eh, یا بناتے تھے کہ press Y and press N اگر آپ نو کہنا چاہتے ہیں اور یس کہنا چاہتے ہیں اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ تو آپ کے پاس چوائسیز بڑے لمیٹڈ ہوتے تھے ایک کیریکٹر تک آپ کے چوائسیز تھے now you have complete string to work with and that can be used in your switch expression or that will make your program more readable and more maintainable so یہ اس کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو فرق ہیں آپ کے سی پلس پلس سے کنٹرول فلو کی اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس اور بھی ہیں سی شارپ میں اور وہ تمام وہی اسٹیٹمنٹس ہیں تقریباً جو سی پلس پلس میں ہی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ایف کی اسٹیٹمنٹ ہے ایف ایلس کی اسٹیٹمنٹ ہے ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ ہے بریک کی اسٹیٹمنٹ ہے کانٹینیو کی اسٹیٹمنٹ ہے ایکسیپشن کو آپ تھرو کرنے کی اسٹیٹمنٹ ہے یہ تقریباً وہ ساری چیزیں ہیں جو سی پلس پلس میں تھیں اور کوئی اس میں کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے جو ایف کی اسٹیٹمنٹ ہے once again I would like to repeat کہ ایف کے کیس میں جو کنڈیشن جو ہے that is a Boolean expression you can not take an arithmetic expression in the case of C sharp C plus plus میں آپ ریتھمیٹک ایکسپریشن لے سکتے تھے سی شارپ کے کیس میں آپ کو بولین ایکسپریشن ہی استعمال کرنا پڑے گا اور اسی طریقے سے آپ کے پاس وہ کوشچن مارک والا جو ٹرنری آپریٹر ہے that is also available but once again your expression has to be a Boolean expression it can not be an arithmetic expression so یہ بیسک چیزیں ہیں جو تقریباً اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے سی پلس پلس میں تھیں ایکسیپشن ہینڈلنگ کا میکانزم جو ہے ہم اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے آگے چل کے لیکن بہرحال ایک کنٹرول فلو کا جو میکانزم ہے یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ سے بھی آپ کو ملتا ہے اور اس سے آپ کے سرٹن ریزلٹس آپ کے حاصل ہوتے ہیں اب جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے کلاس کا کانسیپٹ سی شارپ میں ظاہر ہے کہ یہ ایک آبجیکٹ اورینٹیڈ لینگویج ہے تو جو بیسک چیز جو ہے ہم اس کا پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کلاسز کے ذریعے اپنے آبجیکٹس ڈیفائن کرتے ہیں اور پھر ان آبجیکٹس کے انسٹنسز آپ بناتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں آ, ہمارے پاس جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے پاس اسٹرکٹس بھی اویلیبل ہیں سی شارپ میں جو کہ جواب میں اویلیبل نہیں تھے لیکن وہ بھی ود ان اے کلاس ہی آپ ان کو یوز کریں گے آپ انہیں کلاس سے باہر یوز نہیں کریں گے ہر چیز کلاس کے اندر ہونی چاہیے جس طریقے سے جاوا میں تھی تو کلاس ایک بیسک اسٹرکچر ہے ہمارے سی شاپ کے پروگرام کا یہ کلاس جو ہے بہت حد تک جاوا کی کلاسز سے ملتی جلتی ہے سی پلس پلس کی کلاسز میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو یہاں پر آپ کو نظر آئیں گی تو کانسیپٹس بہت حد تک وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے اسٹڈی کر چکے ہیں لیکن there are a few differences ایک ڈفرینس eh, اس سے پہلے میں اس کا ذکر کر چکا ہوں وہ تھا پراپرٹی کا ڈفرینس پراپرٹی کیا تھی کہ جہاں پر آپ کے گیٹرز اینڈ سیٹرز جو ہیں eh, بار بار آپ کو لکھنے پڑتے ہیں ہر ایٹریبیوٹ کے لیے اور پھر جب آپ اسے یوز کرتے ہیں اپنے کلائنٹ پروگرامس میں تو آف کورس وہ آپ کو گیٹ اینڈ سیٹ کے میتھڈس کے ساتھ اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ ذرا تھوڑا سا کمبر سم ہو جاتا ہے ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اور ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا تھوڑا سا یہ ان نیچرل لگتا ہے کہ آپ نے ایک ایٹریبیوٹ ہے ایک پراپرٹی ہے جس کی آپ نے ویلیو یوز کرنی ہے اور اس کی ویلیو سیٹ کرنی ہے تو آپ میتھڈ سے کر رہے ہیں اور اس کو ایکسپریشن میں لکھنے سے ذرا تھوڑا سا یہ ان نیچرل سا لگتا ہے تو وہ پراپرٹیز کو انہوں نے سی شارپ میں ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بھی کلاسز سے ہیں تو یہ تو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اور جو ڈفرینسز ہیں وہ یہ ہے کہ سی شارپ نے کچھ نئے ایکسیس لیولز انٹروڈیوس کروائے ہیں جو بڑی حد تک کہیں کہیں جاوا سے ملتے بھی ہیں اور کچھ مختلف بھی ہیں آئیے ذرا ایک نظر ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کلاس ایٹریبیوٹس کا کانسیپٹ ہے یہ ایٹریبیوٹس کا کانسیپٹ بالکل نیا کانسیپٹ ہے سی شارپ میں جو اس سے پہلی لینگویجز میں آپ کو شاید نظر نہیں آئے گا اتنا عام ایٹریبیوٹ کے ذریعے آپ ڈاٹ نیٹ کمپائلر کو ایکسٹرا انفارمیشن آپ پرووائڈ کرتے ہیں کلاس کے بارے میں یہ کس طرح کی انفارمیشن ہے آپ فار ایگزامپل یہ کہہ سکتے ہیں کہ this class is compliant with standard let see have this common language specification so we can see that we have C L S compliant and then we have our class so یہ کلاس سے پہلے یہ اسکیئر بریکٹس میں آپ اس کا ایک ایٹریبیوٹ بیان کر دیتے ہیں اینڈ یو نو یہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے کمپائلر کو جو یوز کی جا سکتی ہے so this is something new you can define whatever جو آپ کرنا چاہیں اور پھر آپ اس کو بعد میں ایٹریبیوٹ کو ایکسیس کر کے آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں the second thing is that we have number of class modifiers in C sharp of course we have public private and protected modifiers which are similar to are C plus plus and Java modifier But then we have another modifier called internal. This internal modifier makes this class accessible only to types within the same assembly. What is an assembly? This assembly is a concept in this .NET framework. This is kind of a component, but it is similar to a package in Java. So all the classes which belong to this assembly, they can access this class. So if it is assembly then we have internal protect and as the name suggest we have protected thing but you know thence it is not really protected for all it is only protected for the classes of types within the same assembly. So you can inherit within the same assembly and use this particular property and use it as public, but otherwise, it will be private for the rest. Then we have another concept, another keyword, which is the new keyword. This new keyword can be used for nested classes. So we have the concept of nested classes in C#. That is, we can define a class inside a class C sharp it not use the class A class A class so this new key word is use clear by the way but it's can not be more liberal than that of the class defined class should be declared just in case it has the same name as and thus overrides an inherited type. We will talk about this overriding a little later. So I don't want to talk more than that in this particular case. Then we can declare a class as abstract. A class declared as abstract cannot itself be instantiated. It is designed only to be a base class for inheritance. So we have that and C sharp has given a new concept concept class it can not be inherit from remember that when we talk about structure we said that they're sealed but in this particular case there is it difference between and add class an does of struct Struct cannot be inherited from, and it cannot inherit from any other class. Now this class that we have declared as sealed, it cannot be inherited from, so it is same in this respect, same as the struct. But on the other hand, it can inherit from any other class, so it is different from struct in that respect. So this will be a reference type. تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ سی شارپ میں جو کلاس جو ہے وہ کانسیپٹ تو وہی ہے جو جاوا یا سی پلس پلس میں ہے لیکن کچھ نئے کلاس ماڈیفائرس دے دیے گئے ہیں اور کچھ اس کے ساتھ کلاس کے ساتھ کچھ نئی چیزیں دے دی گئی ہیں جو سب سے پہلی ہم نے جو چیز دیکھی جو سی شارپ میں ہے اور سی پلس پلس میں آپ کو نہیں ملے گی وہ تھی ایٹریبیوٹس تو ہم کسی بھی کلاس سے پہلے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس بتا سکتے ہیں اور وہ ایٹریبیوٹس اور سرٹن کائنڈ آف پراپرٹیز جو ایک کمپائلر کے لیے کچھ ایسی چیز ہے کہ جو کمپائلر اس انفارمیشن کو یوز کر کے کچھ کوڈ جنریٹ کرنے میں اسے مدد مل سکتی ہے کوئی اگر خاص آپ کو چیز چاہیے تو وہ آپ اس سے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں تو these are kind of pragmas ایک طریقے سے کمپائلر کو کچھ انڈیکیشن ہے کہ یہ آپ نے کام اس طریقے سے کرنا ہے اور ان میں اس چیزوں ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے بہرحال اگر ایٹریبیوٹس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو جو کلاس کے ماڈیفائرس تھے ان میں جو سب سے جو پہلے جو ہم نے دیکھا جو فرق چیز ہے وہ ہے انٹرنل اور یہ انٹرنل کا کانسیپٹ جو ہے یہ ہمارے سی شاپ کی ایک اسمبلی کے کانسیپٹ سے ریلیٹڈ ہے اسمبلی کا کانسیپٹ کیا ہے اسمبلی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک کمپوننٹ بنانا ہے یا ایک آپ نے گروپ بنانا ہے چیزوں کا جہاں پر آپ نے مختلف کلاسز کو اکٹھا کر کے تو آپ نے ایک جگہ پہ رکھنا ہے تو یہ جس طریقے سے ہم نے جاوا کا کانسیپٹ دیکھا تھا یہ جاوا میں جو پیکج کا کانسیپٹ دیکھا تھا یہ اس سے بہت ملتا جلتا کانسیپٹ ہے اور ایک ہی آپ سمجھ لیں تقریباً وہی چیز ہے گو کہ وہ جاوا میں لفظ پیکج تھا یہاں پر اسمبلی ہے اور اس میں شاید مختلف کانٹیکس میں یہ استعمال ہو سکے لیکن اس جگہ پہ جہاں پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بڑی حد تک یہ ملتا جلتا کانسیپٹ ہے تو جب ہم انٹرنل ماڈیفائر یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلاس جو ہے یہ is accessible to the other types اور other classes in the same assembly اس کا کیا مطلب ہے کہ باقیوں کے لیے پرائیویٹ ہے باقی جگہوں پہ اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا تو یہ بالکل وہی چیز ہے کہ اگر آپ نے کلاس کو پیکج آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا اگر آپ نے اس کو پبلک نہیں بنایا تو پھر یہ صرف اس پیکج کی حد تک یہ محدود ہو جائے گی اس پیکج میں جو کلاسز تھیں جوا میں صرف اسی وہی اس کو استعمال کر سکتی ہیں it is not a public so یہ بھی وہی چیز ہے دوسری جو اس میں خاص ہم نے چیز دیکھی وہ یہ تھی نیو کا ماڈیفائر نیو کا ماڈیفائر جو ہے یہ ایک ایسی جگہ استعمال ہو سکتا ہے کہ آپ نے کلاس کے اندر کلاس آپ نے ڈیفائن کر دی تو سی شارپ آپ کو کلاس کے اندر کلاس بھی ڈیفائن کرنے کی اجازت دیتا ہے یہ یاد رہے کہ سی پلس پلس یا جاوا وہ آپ کو اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دیتا کلاس کے اندر آپ کلاس ڈیفائن نہیں کر سکتے یہاں پر کلاس کے اندر کلاس کو ڈیفائن کیا اور اگر ایسا ہوا تو پھر وہاں پر آپ کو نیو کا یہ ماڈیفائر آپ کو یوز کرنا پڑے گا اس کے بعد جو چیز جو خاص ہے وہ ہے سیلڈ کلاس کا کانسیپٹ سیلڈ کا کانسیپٹ نہ ہمارے پاس سی پلس پلس میں تھا اور نہ ہی ہمارے پاس جاوا میں تھا سیلڈ کا کانسیپٹ کیا ہے ہم نے اسٹرکٹ کے کیس میں یہ دیکھا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اسٹرکٹ جو ہیں وہ سیلڈ ہیں اور سیلڈ اس سینس میں ہے کہ یہ دونوں اینڈ سے سیل ہے نہ اس کا کوئی پیرنٹ ہو سکتا ہے نہ اس کا کوئی چائلڈ ہو سکتا ہے نہ یہ کسی سے انہرٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے انہیرٹ کر سکتا ہے تو یہ اسٹرک کا کانسیپٹ ہے in the case of a class which is declared as sealed اس کیس میں یہ اسٹرک سے تھوڑا سا مختلف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کلاس کسی دوسری کلاس سے انہیرٹ تو ضرور کر سکتی ہے لیکن کوئی کلاس آپ اس سے سب کلاس نہیں بنا سکتے اس سے انہرٹ کر کے اس کو ایکسٹینڈ آپ نہیں کر سکتے تو یہ نچلے اینڈ سے یہ شیلڈ ہے لیکن اوپر کی طرف سے یہ کھلا ہے اٹ کین انہیٹ تو یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے سی شارپ میں جو کہ اس سے پہلے جو لینگویجز تھیں ان میں یہ کانسیپٹ اس طریقے سے نہیں تھا تو یہ کچھ ہم نے چیزیں دیکھیں جو مختلف تھیں کلاسز کے ساتھ جو ہمارے پاس کانسیپٹ آتا ہے وہ ہے ظاہر ہے کہ سب کلاسنگ کرنا یا اس کو انہیریٹ کرنا پولیمارفزم اور وہ سارے کانسیپٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو جب ایسا ہوتا ہے تو ہم میتھڈس کو اوور کرتے ہیں کیا جا سکتا ہے سب کلاس جو ہے وہ پیرنٹ کلاس کی یا جو سپر کلاس ہے اس کے میتھڈس کو اوور کر سکتی ہے اپنے میتھڈس خود لکھ سکتی ہے جو سی شارپ جو ہے اس میں اوور رائٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا مختلف ہے یہ مختلف کس طریقے سے ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس دو مختلف طریقے ہیں جس سے ہم اوور رائٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کیس میں ہمیں خاص طور پہ یہ بتانا پڑے گا کہ ہم اس میں کیا کر رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے دوسری لینگویجز میں ایسا نہیں تھا یہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ دو کون سے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ورچوئل میتھڈ آپ نے دیا ہو تو اس ورچوئل میتھڈ کو سی شارپ میں جو بیس کلاس سے جب سب کلاس میں آئے تو سب کلاس میں اس کو اوور کیا جا سکتا ہے آپ اس کی نئی ڈیفینیشن دے سکتے ہیں تو ان دس پرٹیکولر کیس آپ کو جب اس کا پوائنٹر آپ بیس کلاس کا آپ نے اپنے کلائنٹ پروگرام میں یوز کیا ہوا ہے لیکن ایکچولی آپ نے اس کنکریٹ سب کلاس کا پوائنٹر پاس کیا تو یہ والا میتھڈ کال ہوگا جو اس کلاس میں آپ نے دیا ہوا ہے دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سمپلی بغیر یہ کہے آپ اس کو اوور کر سکتے ہیں اس سے وہ میتھڈ ہائڈ ہو جاتا ہے تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس وہ جو ورچوئل والی جو ہم نے جو چیز دیکھی تھی وہ اپلائی نہیں ہوگی اگر آپ نے اس کو اوور رائڈ ایکسپلسٹلی نہیں کیا اس کی ذرا کچھ تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کچھ یہ تھوڑا سا انوالوڈ کانسیپٹ ہے میں اس کو ایگزامپل کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا لیکن اس وقت میرے پاس وقت تھوڑا سا آج کم رہ گیا ہے سو آج ہم اس کو نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اگلے لیکچر میں ہم اس کی اوور رائڈنگ کے جو کانسیپٹ کو ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں مختلف کانسیپٹس کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ سی پلس پلس اور سی شارپ جو ہے مختلف ہیں جاوا یا سی شرپ ان میں فرق کیا ہے اور کیوں ہے اور اس سے کیا آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی اور کیا آپ کو نیٹ افیکٹ آپ کا کیا اس سے اچیو ہوگا یہ جو مختلف کانسیپٹس ہیں کانسیپٹس ملتے جلتے ہی ہیں لیکن لینگویج نے کچھ ریسٹرکشنس لگا دی ہیں بہرحال آج کے لیکچر میں میں چاہوں گا کہ ہم نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا ان کو ذرا ایک بار اس کا اوور ویو لے لیں اور اس کو ہم دیکھ لیں کہ ان میں خاص خاص باتیں کیا تھیں پہلی بات جس کا تذکرہ کیا وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس جو بولین ایکسپریشنس جو ہیں وہ ارتھمیٹک ایکسپریشنس کے ساتھ وہ مکس نہیں ہو سکتے تو جہاں جہاں آپ کو بولین ایکسپریشن چاہیے ہوگا وہاں پر آپ ارتھمیٹک ایکسپریشن نہیں لکھ سکتے فار ایگزامپل آپ کی وائل لوپ ہے یا آپ کی ایف کنڈیشن ہے اس طرح کے کیسز میں آپ کو بولین ایکسپریشن ہی لکھنا پڑے گا اور ارتھمیٹک ایکسپریشن سے کام نہیں چلے گا اگر آپ ارتھمیٹک ایکسپریشن لکھیں گے جس طریقے سے آپ سی پلس پلس میں لکھ سکتے ہیں تو پھر کمپائلر آپ کو یہاں پر ایرر دے گا دوسری خاص بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ جو ہماری سی شارپ کی جو سوئچ کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ کافی فرق ہے ہماری جاوا یا سی پلس پلس کی سوئچ کی اسٹیٹمنٹ سے یہاں پر ایکسپلسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ جمپ اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے for each case C plus plus میں ایسا کوئی نہیں تھا آپ کا control would fall through to the next case تو یہ ایکسپلسٹ ریکوائرمنٹ ہے کہ یہاں پر آپ کی جمپ کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور وہ جمپ کی اسٹیٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے وہ آپ کی گو ٹو کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ بریک کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی ریٹرن کی اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی ایکسیپشن تھروئنگ کی اسٹیٹمنٹ ہے ایسی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو آپ کو اس جگہ سے دوسری جگہ پہ جمپ کر دے اور وہ آپ کا کنٹرول وہاں سے نکل جائے تو یہ ایکسپلسٹ ریکوائرمنٹ ہے اس میں غلطی کرنے کے چانسز کم ہیں دوسری جو سوئچ اسٹیٹمنٹ uh, میں خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس میں ایکسپریشن جو ہے وہ اسٹرنگ ایکسپریشن بھی دے سکتے ہیں اور اسٹرنگ ایکسپریشن دینے سے تو آپ کی جو لیبلس جو ہیں دے بیکم مور میننگ فل جو کانسٹنٹس آپ کیسز میں یوز کرتے ہیں دے بیکم مور میننگ فل اور your program becomes much more readable so so, یہ ایک خاص چیزیں تھیں جو ہماری سوئچ اسٹیٹمنٹ کے زمرے میں ہم نے دیکھی تھیں اس کے بعد ہم نے کچھ ذکر کیا ہماری جو کلاسز کا کہ کلاسز جو ہیں وہ ہماری سی شارپ میں کس طریقے سے مختلف ہیں اور کس طریقے سے سملر ہیں کلاسز سی شارپ میں سی پلس پلس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے جوا سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہے دو مین ڈفرینسز یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے ایک مین ڈفرنس یہ ہے کہ سی شارپ میں کلاس کے اندر آپ کلاس ڈیفائن کر سکتے ہیں کلاس کے اندر جب آپ کلاس کو ڈیفائن کریں گے تو آپ کو نیو کا وہ ماڈیفائر آپ کو دینا پڑے گا یہ کانسیپٹ اس سے پہلے جو سی پلس پلس اور جاوا جو لینگویجز تھیں ان میں یہ کانسیپٹ اویلیبل نہیں تھا دوسری جو مین بات ہے جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے جو مین ڈفرنس ہے سی شارپ اور Java and C plus plus میں وہ یہ ہے کہ سی شارپ میں آپ کسی کلاس کو سیلڈ ڈکلیئر کر سکتے ہیں سیلڈ ڈکلیئر کرنے سے یہ کیا مطلب ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اب اس کلاس سے فردر آپ اس کو ایز بیس کلاس یوز کرتے ہوئے آپ اس سے انہریٹ کر کے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر کے نئی کلاس آپ نہیں بنا سکتے یہ کلاس سیلڈ ہے یہ ایک طریقے سے فائنل ہو گئی تو یہ آپ کا یہ ایک کانسیپٹ ہے جو کہ سی پلس پلس میں اویلیبل نہیں تھا تو یہ کچھ چند باتیں